اور سلام کا جواب دینا فرض ہے فیضا ہوئی تم بے تحیت اور جب تم کو حیات طیبہ کی دعا کی جائے تمہارے لیے حیات طیبہ کی دعا کی جائے تو تم وہی جواب دے دو یا اس سے بہتر جواب دے دو بہتر جواب دے دو یا وہی جواب دے دو سلام کرنا سنت ہے جواب دینا فرض ہے لیکن سنت کا ثواب فرض سے زیادہ ہے اس لیے اس میں خیر اس نے خیر کی ابتدا کر لی خیر کی ابتدا کی وجہ سے اسی طرح علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر آپ کا قرضہ ہے اور وقت پورا ہو گیا قرضہ دینے کا وقت پورا ہو گیا لیکن جو قرض لینے والا ہے اس کے پاس رقم نہیں ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کو ٹائم دینا فرض ہے اور معاف کرنا مستحب ہے بالکل ختم کیا معاف کر دیا لیکن معاف کرنے کا ثواب تاخیر کرنے سے اور لیٹ کر دینے سے زیادہ ہے اس لیے جب معاف کیا تو وہ بادشاہ بن گیا کچھ بھی نہیں دے گا <coughs> تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے اگر کوئی کام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت دیتے ہیں اس کام کو اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتے ہیں تو مسجد میں اگر آئے یہ نیت ہے کہ میں اذان سنوں گا اذان کا جواب دوں گا اس کا الگ ثواب مل گیا اقامت کا جواب دوں گا اقامت کا جواب بھی دینا چاہیے اس کا ثواب بھی مل جائے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا اس کا الگ ثواب مل جائے گا میں مسجد میں جا کر ذکر کروں گا تلاوت کروں گا اس کا الگ ثواب مل جائے گا میں مسجد میں جاؤں گا جماعت کا انتظار کروں گا انتظار کا الگ ثواب مل جائے گا میں مسجد میں بیٹھوں گا دوست و احباب سے ملاقات ہو جائے گی سلام کلام ہو جائے گا اس کا الگ ثواب مل جائے گا غرض جتنی نیتیں کرے گا اتنے ثوابات ملیں گے نیت نے قلیل کو کثیر بنا دیا اس کے اخلاص کی وجہ سے اور نیت اتنی مضبوط چیز ہے کہ نیت مفقود کو موجود بناتی ہے جو چیز نہیں ہے اس کو وجود بخشتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے ایک آج قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہجرت کرے اللہ اور رسول کے لیے اور سم میدرک حلماؤں تو پھر درمیان میں موت آ گئی تو وقع اجر اللہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے ایک وہ ہجرت شروع کی ہجرت کو مکمل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا ثواب دے دیا جو کام نہیں ہوا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو آدمی بیمار ہو جائے یا مسافر ہو جائے اور مرض میں وہ صحت والا کام نہیں کر سکتا سفر میں وہ اقامت والا کام نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب لکھیں گے حالانکہ سفر میں وہ کام نہیں کیا حالانکہ اس نے بیماری میں وہ کام نہیں کیا جو صحت میں کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مفقود کو موجود کر دیا اور اس کا ثواب لکھا جائے گا اور حدیث میں آتا ہے ایک نیکی کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کو دس ثواب ملتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی وجہ سے قلیل کو کثیر کر دیا تھوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ کر دیا اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ سفر نہیں کیا جہاد کے لیے سفر نہیں کیا لیکن ان کو جہاد کا ثواب مل گیا اس لیے کہ حبسہم العذر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہیں اور ان کو جہاد کا ثواب مل گیا یہ کیسے فرمائے انہوں نے نیت کی ہے اور حبسہم العذر عذر نے ان کو روک دیا ہے اس لیے ان کو ثواب مل گیا تو اخلاص کے ساتھ آدمی کام کرے تو دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے ہاں ایک آدمی کاشتکاری کرتا ہے کاشتکاری میں اس کی نیت ہوئی کہ لوگوں کو فائدہ مل جائے مجھے بھی فائدہ مل جائے لوگوں کو بھی فائدہ مل جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے کھیت میں سے چرندے پرندے درندے بندے جو بھی جتنا بھی کھاتے ہیں جو بھی کھاتا ہے اس کو ثواب ملے گا یہ اخلاص کی وجہ سے خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں اور عادت کو عبادت بناتے ہیں بیوی کو کھلانا بچوں کو کھلانا یہ عادت ہے ڈیوٹی ہے لیکن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت بنایا اور حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے انسان کی ترازو میں قیامت میں اس کا وہ نفقہ تولا جائے گا خرچہ تولا جائے گا جو خرچہ انہوں نے اپنی اولاد پر اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر کیا ہے عادت ہے اللہ تعالیٰ نے عادت کو عبادت بنا دیا تو بہرحال اخلاص بہت اونچی درجے کی چیز ہے جیسے اصحاب کہف کے اخلاص کا واقعہ آپ نے سنا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا اپنے منصب کو چھوڑ دیا اپنے مرتبے کو چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی اور پوری ایک صورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف رکھا اس کے بعد مولانا عباس صاحب نے نصیحت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو نصیحت فرمائی کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسرے کا فائدہ بھی ذہن میں رکھیں اگر دوسرے کا فائدہ مقدم اور پہلے رکھا یہ تو بہت اونچا درجہ ہے لیکن اگر دوسرے کے فائدے کو وہ مقدم اور پہلے نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم یہ کہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے اور مجھے بھی فائدہ پہنچے اسی کو کہتے ہیں نصیحت نصیحت علماء کرام فرماتے ہیں نصیحت کہتے ہیں ارادت الخیر للغیر للہ تعالی خیر کا ارادہ دوسروں کے لیے کرنا اللہ کے واسطے اس کو کہتے ہیں نصیحت اور اس حدیث کے راوی جو نصیحت والی حدیث ہے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے امیر اور سردار تھے اور انتہائی خوبصورت صحابی اور لمبے قد کے صحابی تھے اتنا لمبا قد کہ اونٹ کے کوہان اور اونٹ کے پالان تک ان کا قد لمبا تھا اس کے باوجود خوبصورت تھے اور انتہائی ہوشیار آدمی تھے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بدبو پھیلی ایسا لگا جیسے کسی کی ریح نکلی ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اس کو چاہیے کہ چلا جائے اور وضو کر لے اب سب خاموش اس لیے کہ وضو کا ٹوٹنا عیب سمجھا جاتا عرب میں عرب میں اور بعض عجم میں بعض لوگوں میں عیب سمجھا جاتا ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین ایسا کیا نہ کرے کہ سب جا کر وضو کریں حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھی رائے آپ نے پیش کی اور فرمایا واقعی جریر آپ جاہلیت کے زمانے میں بھی امیر اور سردار تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی سردار رہے سردار اور امیر کی بات بھی امیر ہوتی ہے امیر کا کلام بھی امیر ہوتا ہے وہ عربی میں کہتے ہیں عبارات السادات سادات العبارات امیروں کی عبارتیں عبارتوں کی امیر ہوتی ہے ان کی ہر بات لکھنے کی قابل ہوتی ہے تو چونکہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی امیر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ کہ ہر ایک آدمی سے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ نصیحت کیجئے تو اس آدمی کے مناسب نصیحت کرتے تھے عورتوں کو خواتین اور مستورات کو جب نصیحت فرمائی تو فرمایا عورتوں کو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے نیاحت خوش آوازی کے ساتھ رونا چیخ چیخ کر کے رونا نہیں چاہیے اور فرمایا کہ جس عورت کے بچے کا انتقال ہو جائے تین بچوں کا انتقال ہو جائے دو بچوں کا انتقال ہو جائے وہ حاجب من النار جہنم سے پناہ دینے والے ہیں اور جہنم سے رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں اور مانے ہیں ان کو ان کے ساتھ یہ نصیحت مناسب تھی جیسے علماء کہتے ہیں کہ اگر رافضی سے بیعت لینی ہو کہ توبہ کرانا ہو تو توبہ کرا دے اور صحابہ کرام کی محبت کی تلقین اور صحابہ کرام کی محبت کی بات اس سے کی جائے اس لیے کہ وہ صحابہ کرام سے بغض اور نفرت کرتے ہیں تو ان ان کے ساتھ یہ مناسب ہے تو حضرت جریر کے ساتھ یہ نصیحت مناسب تھی کہ آپ امیر ہیں اپنے قوم کے اور امیر کے ساتھ یہ نصیحت مناسب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے خیر خواہی کریں گے جیسے مولانا نے خیر خواہی کے واقعات بیان فرمائے نصیحت نصیحت للہ اور ہمارے بزرگ بڑے فرماتے تھے کہ یہاں جب اللہ اور رسول اور کتاب کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے لیے خیر کہاں سے مانگتے ہیں رسول کے لیے خیر کہاں سے مانگیں گے اس کے معنی وفاداری کرنا چاہیے نصیحت اللہ اللہ تعالیٰ کا وفادار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا وفادار ہو اور کتاب اللہ اور قرآن کریم کا وفادار ہو اور لوگوں کے لیے خیر خواہ ہو ائمہ مسلمین کے لیے عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہو خیر خواہی کا لفظ استعمال کرے تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر انتہائی اعلی درجے کا عمل کرنے والے تھے جیسے خیر خواہی کا واقعہ آپ نے سنا حضرت ابو حریر کی روایت اور حضرت ابو حریرہ والی حدیث خزانہ مل گیا اور خزانے کو اپنے بچوں پر خرچ کیا اور تبلیغ جماعت والے اس سے کیا نقطہ نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بائیں اور مشتری خریدنے والا بیچنے والا دونوں کا اللہ کے راستے میں وقت لگا تھا اس لیے بائیں کہتا تھا مشتری کو تم لے لو اور خریدنے والا بیچنے والے سے کہتا تھا تم لے لو اگر وقت نہیں لگا ہوتا تھا تو مشتری کہتا تھا یہ میرا ہے بیچنے والا کہتا ہے یہ میرا ہے اور کہتے جب قاضی صاحب کے پاس گئے قاضی صاحب سے کہا آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہتے ان کا بھی اللہ کے راستے اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ورنہ وہ کہتا تم دونوں چلے جاؤ اس کو چھوڑ دو کچھ میرا ہو جائے گا کچھ بیت المال کا ہو جائے گا تو بہرحال حضرت جریر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے خادم کو بھیجا کیا آپ گھوڑا خرید لیں انہوں نے گھوڑا خریدا تین سو درہم میں جریر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گھوڑا پیش کیا یہ تین سو میں میں نے خریدا ہے حضرت جریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو دل پر لکھتے دل پر ہمارے پاس تو طالب علم آتے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں جا رہے کچھ نصیحت کریں ہم ان سے مذاقن کہتے ہیں کہ بھائی چار پانچ نصیحتیں پہلے جو آپ کو کی گئی ہیں وہ سنا دیں پھر چٹی نصیحت ہم بتلا دیں گے وہ کہاں یاد ہے صحابہ کرام کو نصیحت ہوتی تھی تو زبان تو کیا وہ دل پر لکھتے تھے اور ہمیں نصیحت کی جاتی ہے تو ہوا میں اڑ جاتی ہے اور تکیہ کلام ہوتا ہے تکیہ کلام تو جانتے ہو جو آدمی کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے اس کو کہتے تک کیا کلام یہ راہ جرا اور جریرا یہ تو اگر کچھ نصیحت کی جائے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہیں گے مفتی صاحب کچھ نصیحت کیجیے تھوڑی دیر کے بعد پھر کہیں کچھ نصیحت کیجیے تک یہ کلام بن جاتا ہے اور وہ تک یہ کلام نہیں تھا ان کو وہ سونے کی روشنی سونے کی روشنائی اور سیاہی کے ساتھ اپنے دل پر لکھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے تو حضرت جریر نے فرمایا کہ بھائی یہ گھوڑا تم نے تین سو میں خریدا ہے یہ تو تین سو کا نہیں ہے خود چلے گئے اور بیچنے والے سے کہا یہ گھوڑا تو تین سو کا نہیں ہے یہ تو زیادہ کا ہے تو انہوں نے کہا چلے آپ چار سو دے دیں کہا یہ چار سو کا بھی نہیں ہے زیادہ کا ہے یہ ہے نصیحت یہ ہے خیر خواہی اور یہ ہے طلب الخیر للغیر للہ تعالی تو یہاں تک کہ سات سو تک پہنچایا اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے تین سو میں ملا ہے کہ چھپنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ بیچنے والا آ جائے اور کہے کہ میرا نقصان ہوا ہے لیکن وہ خود ان کے پاس گئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی کرام کی شان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت حضرت خدے رضی اللہ عنہ راستے پر جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے گھوڑا یا اونٹ خرید لیا تھا جب جا رہے تھے تو وہ جو بیچنے والا ہے اس کو کوئی اور مل گیا اس نے کہا میں زیادہ میں خریدوں گا تو جو بیچنے والا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں ورنہ یہ خریدتا ہے یہ دوسرا آدمی خریدتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو خرید لیا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے نہیں خریدا اب اس وقت کوئی موجود نہیں تھا اتنے میں حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس آدمی سے اونٹ خریدا اونٹ یا گھوڑا خریدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خزیمہ آپ موجود تو نہیں تھے جس وقت میں نے خریدا تھا حضرت خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ آسمان کی باتیں سناتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں تو زمین کی بات کو کیوں تسلیم نہیں کریں گے تو زمین کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد لہو خزیمہ فہو یکفی خزیمہ جس کی لیے گواہی دے وہ کافی ہے ایک کی گواہی دو کے برابر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اونٹ واپس واپس کر دیا اب اس دوسرے آدمی نے خریدا یا نہیں خریدا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ رات کو وہ اونٹ بیمار ہو گیا مر گیا ضب کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی اور صبح وہ اتنا پھول گیا تھا کہ بدبو پھیل گئی تھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو ارادۃ الخیر للغیر کو اپنے دل پر لکھا اور اس پر عمل کیا اور پھر مولانا نے یہ بھی واقعہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا کہ آپ نے جس لڑکی سے جس عورت سے نکاح کیا وہ شوہر دیدہ ہے یا شوہر نادیدہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شوہر دیدہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے شوہر نادیدہ کے ساتھ کیوں نکاح نہیں کیا جو لڑکی ہوتی تھی تو وہی فرمایا جو آپ نے سنا کہ میری بہنیں ہیں ان بہنوں کی رکھوالی تربیت اور خدمت ان کو ان کے بالوں میں کنگھی کرنا اس کے لیے تجربہ کار عورت کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اس سے پتہ چل گیا کہ جو گھر میں عورت آتی ہے گھر کی خدمت کرنی چاہیے اگر بچیاں ہوں تو بچیوں کی خدمت کرنی چاہیے یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے جیسے آج کل بڑی جو بعض عالمات بنتی ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے ذمے گھر کا کوئی کام نہیں ہے کہتے ہیں فلان نے لکھا فلان فلان نے نہیں لکھا ہے یہ ان کی فتح جوفیہ فتاوہ یا فتح کا مسئلہ ہے گھر کا کام کرنا اللہ کہ کسی وزیر کی بیٹی ہے کسی بہت امیر کی بیٹی ہے جس میں جس نے اپنے گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تو پھر وہ اپنے پیسوں سے یا شوہر اس کے لیے انتظام کرے لیکن عام ہماری عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے وہ گھر کا کام کرے گی اور گھر کے کام میں ہی ان کے صحت کا راز ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب تھوڑا سا جو حضرت نے فرمایا ہے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ذکر ذکر جہری کی وجہ سے بندہ کے قلب میں گرمی پیدا ہو گئی سخت پریشان ہوں کوئی علاج ارشاد فرمائے دل میں ذکر کی کثرت سے اکثر اوقات گرمی پیدا ہو جاتی ہے جس کا علاج درود شریف کی کثرت ہے درود شریف مختصر درود شریف اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما کثیرہ یا وسلم اور حضرت فی الحال تسبیحات کی پابندی چل رہی ہے استقامت کی دعا فرمائے ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہمارے مدرسے میں ہر مہینہ مجلس ذکر ہوتی ہے مذکورہ مجلس بسلسلہ مدنی ہوتی ہے کیا اس مجلس میں اس مجلس میں مجھے بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں آپ کا خط ملا اس سے مسرت ہوئی کہ آپ تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں مولانا عبد الخالق صاحب کی خانقاہ تو ذکر بالجہر ہوتا ہے اور آپ تسبیحات آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں وہاں مجلس میں شاید یکسوئی حاصل نہ ہو سکے نیز مولانا کے ہاں کشف کا زور ہے کہیں آپ کو بھی کشف شروع نہ ہو جائے باقی ان کا تعلق حضرت مدنی سے ہے اور وہ حضرت گنگوہی سے اور وہ حضرت حاج امداد اللہ سے احقر کا تعلق حضرت مولانا زکریہ صاحب شیخ الحدیث سے ان کو حضرت مولانا خلیل احمد سارن پوری سے ان کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے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 صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع الكرب الكرب عنا وارفع عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في كل مكان يا ارحم الراحمين اللهم ايدهم بتاييدك وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا يا يا أرحم أرحم أرحم الراحمين الراحمين الراحمين اللهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين المسلمين وارحم موتانا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله وساب اللہ مدرسہ